حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو دونوں احرام کی حالت میں تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیالیس